لساني قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في کل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا کالامین معذین کرام اسلام کے جو احکامات ہیں یہ کسی پیغمبر اور صحابہ یا کچھ لوگوں کے تجویز کردہ تجاویز نہیں ہیں اسلام کا ایک ایک حکم اور اسلام کے ایک ایک حکم کی شاخ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ ہے اس میں کسی قسم کی کمی اور کسی قسم کی زیادتی کسی عالم کسی مفتی اور کسی ولی اور غوث اور قطب یا کسی امام اور تابعی یا صحابی تو دور کی بات یہ اختیار اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا پیغمبر اللہ کے حکم کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے پر مکلف ہیں اللہ کے احکامات میں مداخلت کرنا اللہ کے احکامات کے اندر کمی بیشی کرنا اس کا اختیار اور اس کا حق اللہ نے نہ کسی پیغمبر کو دیا تھا نہ جناب محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو اللہ نے دیا اور اللہ نے واضح کر دیا وما ینت عن الهوى ان هو الا یوں یو جو بھی بات کرتے ہیں وہ وہی سے کرتے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے اسی لیے بعض مرتبہ سوالات آتے تھے اگر اپنی طرف سے کرنا ہوتا تو جواب دے دیتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انتظار کیجیے میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کروں گا اور وہی کا انتظار کرتے کبھی کچھ گھنٹوں بعد کبھی کچھ دنوں بعد اور ہفتوں بعد وہی آتی اور اس وہی کی روشنی میں آپ جواب مرحمت فرماتے ہیں جیسے کہ قرآن شریف میں یس الون کا انل اہل یہ چاند کے بارے میں یس الون کا انل محیض یا عورت کی ناپاکی کے بارے میں یس الون کا انل روح یہ روح کے بارے میں جواب آپ نے نہیں دیا اللہ کے حکم کا اللہ کی وہی کا انتظار کیا اللہ تعالی کی طرف سے جو شریعت اور جو قوانین جبریل علی سلاط وسلام کو دیے گئے اور پھر وہاں سے آقا کو منتقل کیے گئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جبر علیہ سلاط وسلام کے واسطے سے جو احکامات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تک پہنچائے اب تک کی ان کڑیوں میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو دیا کیا کوئی شک کر سکتا ہے جبریل علیہ السلام سعید الملائی کا ہے عند ذی العرش وکیل طاقت والے بھی ہیں امانت دار بھی ہیں صرف امانت دار ہوں کمزور ہوں کوئی وہی چین سکتا ہے اور طاقتور ہوں امانت دار نہ ہوں تو پھر لے جا کر کسی اور کو دے سکتے ہیں گڑبڑ کر سکتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین متعین سم امین وہ طاقتور بھی ہیں اور امانتدار بھی ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک احکامات آئے آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک منوان بغیر کسی کمی بیشی کے اللہ کے حکم کو پہنچا دیا یہاں بھی کوئی شک نہیں حجت الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا اللہ قد قدبلخ تو کیا میں نے احکامات پہنچا دیے قد رخ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیے آپ نے فرمایا اللہ ہم شد اللہ ہم شد اللہ شد تین مرتبہ فرمایا اللہ گواہ رہنا یہ تیرا مقدس صحابہ کرام کا طبقہ آج گواہی دے رہا ہے کہ میں نے آپ کے احکامات کو ان تک پہنچا دیا آپ سوچ رہے ہوں گے بابری مسجد کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں گی احکامات آئیں گی اب اتنا کہہ دیا گیا ہے جیسے کہ میڈیا نے جہاد کے بارے میں جو تاثر اور امپریشن دیا کہ ایک جھوٹ کو کروڑوں مرتبہ کہہ کر جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کر دیا داڑیوں کو اماموں کو اس نے مشکوک بنا دیا اور ڈاؤٹ فل بنا دیا ہمارے بڑوں کی کرم فرمائی کہ اتنے صبر کے گھونٹ پلائے گئے اور اتنے پلائے گئے کہ اب اگر کوئی ملا اس کے بارے میں کچھ کہے تو جیسے جہاد کی کوئی تشریح امریکہ کے میڈیا کے سامنے اور جھوٹی افواہوں کے سامنے سمجھ سے بالا تر ہے اب اس وقت ان حالات کے اندر بابری مسجد کا پس منظر اور موجودہ شرعی حکم سمجھ سے بالا تر ہے اس لیے جیسے فسادات کے موقع پر جب پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے تو ہمارے مسلمان پتھر پھینک کر گولی کھاتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ اسی وقت وہ کام کیا جائے انتقام کا اور اسی جگہ پر کیا جائے زندگی بھری پڑی ہے پوری دنیا ہے ہر جگہ شادیوں میں آتے ہیں بازاروں میں آتے ہیں اور محلوں میں گلی کوچوں میں چلتے پھرتے ہیں جذبات میں اسی وقت پتھر اٹھانا اور گولیاں کھانا اور پھر سلاخوں کے پیچھے جانا ہمارے قوم کی ریت ہے حالات کے سلگتے ہوئے ماحول میں یہ عنوان یہی کام کرے گا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بڑے بڑے چودھریوں نے جو قوم کو نشہ دیا ہے صبر اور بزدلی کے درمیان ایک بارڈر ہے ہلکا سا جیسے بہادری اور گھمن کے درمیان آجزی اور ذلت کے درمیان ایک بال باری فرق ہے ایک آدمی چاپلوسی کر رہا ہے تلوے چاٹ رہا ہے اور اسے آجزی کا نام دے رہا ہے مالداروں کی خوش آمدی کر رہا ہے اور آجزی کا نام دے رہا ہے اور ایک آدمی گھمن کر رہا ہے بڑائی کر رہا ہے تکبر کر رہا ہے اور اسے اپنی بہادری ثابت کر رہا ہے غلط ہے ان چیزوں میں بہت فرق ہے صبر میں اور بزدلی میں فرق ہے آجزی میں اور چاپلوسی میں فرق ہے بہادری میں اور گھمنڈ میں فرق ہے اور شیطان اس فرق کو مٹا کر انسان کو کچھ کا کچھ کرنے پر آمدہ کر دیتا ہے پوری زندگی بھری پڑی ہے میدان کو لائے کوئی ضروری کہ اسی وقت یہ بات کہی جائے اور ایسے وقت میں کہی جائے کہ جب حالات کہہ رہے ہوں کہ ملا تیری بات اب سدا بسہر ثابت ہوگی اب تیری آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آ جائے گی خلاصہ یہ ہے کہ ان ملاؤں نے ان تنظیموں کے ذمہ داروں نے جو تاثر دیا ہے جو امپریشن دیا ہے اور جو بھیک مانگ رہے ہیں میرے اللہ کی قسم مزاج شریعت کے وہ خلاف ہے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی مسلمان کی یہ نہ تاریخ رہی ہے نہ مسلمان اس بات کا نام ہے نہ آقا کی زندگی میں اس کی جھلک ملتی ہے ہم انصاف دینے والے تھے ہم انصاف بانٹنے والے تھے ہم خیر امت بن کر آئے تھے قومیں ہمارے قدم و تلے آتی تھی سمندر کی روانی ہمارے اشاروں پر رک جاتی تھی ہواؤں کا رخ ہمارے ارادوں سے مڑ جاتا تھا بادل ہمارے کہنے سے تھم جاتے تھے آج کافروں چماروں کے فیصلوں پر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے صبر سے کام لے خود نازلہ پڑے اسلام کا مزاج نہیں ہے شریعت کا مزاج نہیں ہے آجزی صبر بزدلی ایک ایک بال کا فرق ہے یہ جانتے ہیں کہ یہ فرق کیا ہے بہرحال جس وقت یہ بات آئے گی ہم انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے عرض کریں گے اب تو لوگ شکر کہہ رہے ہیں کہ صاحب تاریخ ٹل گئی جس مومن اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ موت دو مرتبہ نہیں آتی اور موت وقت سے پہلے بھی نہیں آتی آج یہ شکریہ ادا کر رہا ہے اور جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کی زندگی میں جیل لکھ دی ہے اللہ نے اگر کسی کے مقدر کے اندر مصائب کو لکھ دیا ساری دنیا اس کو ٹلا نہیں سکتی اور اگر نہیں لکھا پوری دنیا کی ملٹری اور پوری دنیا کی حکومت اور پوری دنیا کی پولیس اس کے باپ کی وجہ نہیں ایک لمحے کے لیے ہمیں قید کے اندر ڈال دے یہ مسلمان ہیں جو آج اخباروں میں بیان دے رہا ہے منتوں پر منتیں کر رہا ہے سماجتوں پر سماجتیں کر رہا ہے دیوبند کا سفر ہوا ایک وہ صاحب عالم جن کی زندگی وقت تھی غیر مقلدوں کے سلسلے میں اور جو ماہانہ پرچہ بھی نکالتے ہیں میں نام نہیں لیتا اتفاقاً ان دنوں دیوبند آئے ہوئے تھے ہم ملاقات کے لیے پہنچے یہ سوچ کر مجاہد اعظم ہوں گے غازی ہوں گے جری اور بے باک مزاج ہوگا حالتیں کیا ہی ہمارے بڑوں کی اخبار میں دیکھتے ہیں مضامین دیکھتے ہیں ہم تصور کرتے ہیں یہ وقت کے ابو بکر صدیق ہوں گے عمر فاروق ہوں گے کہنے لگے تو ہمارے جو میزبان صاحب تھے ہمارے دوست تھے مولانا صاحب ان کو تعارف کرایا یہ وہ صاحب ہیں جو فرقہ باطلا کے لیے ہمیشہ برسر پیکار رہتے ہیں نہ غیر مقلد کو چھوڑتے ہیں نہ بریلیوں کو چھوڑتے ہیں نہ رضاخانیوں کو چھوڑتے ہیں نہ دولت کے پجاریوں کو چھوڑتے ہیں کہا کہ نام انہوں نے کہا ارے یہ وہ صاحب ہیں ہم نے ان کی تقریر سنی ہم ہنفی کیوں ہیں اب وہ کہنے لگے یہ بے لاگ قطع ہیں تو اب وہ کہنے لگے بے لاگ مت کے ساتھ کھینچ کر کہنے لگے بابا ہمارے بس کی بات نہیں تھی اسے سننا ہم نے کہا کہ فوراً اس کو بند کیجیے اور پھر ان کی ہمت دیکھیے گواہ ہیں ہمارے پاس سفر ہم اکیلے نہیں کیے تھے احباب تھے جو مختری ہیں اس مسجد کے انہوں نے کہا کہ ہم نے ہاتھ نہیں لگایا لگ رہا تھا کہ اس سیڑھی سے آگ اگل رہی ہے اور وہ آگ ہمیں اپنے آغوش کے اندر نہ لے لے یہ ہے ان بڑوں کی حالت شاگردوں کی حالت کیا ہوگی مختدیوں کی حالت کیا ہوگی اور ان کے پیچھے چلنے والوں کی حالت کیا ہوگی اب یہ مرو تو بھی خاموش رہو عزتیں لٹے تو خاموش رہو مارا جائے پھانسا جائے تو خاموش رہو دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر کسی مسلمان کو مظلوم اعتبار سے قید کے اندر ڈال دیا جائے اور اگر مسلمان اسے چھڑانے کی فکر کرتے ہیں گویا محمد کو قید سے چھڑانے کی فکر کرتے ہیں اور اگر چھڑاتے نہیں تو گویا اپنے پیغمبر کو قید میں ڈال کر وہ راضی رہتے ہیں اب صبر کی تلقین ہے پٹو تو خاموش رہو مقدمہ حق میں آئے تو خاموش رہو مخالف حق میں جاؤ تو خاموش رہو ایک جو چیختے تھے اور چلاتے تھے احتجاج کرتے تھے اور آہ کرتے تھے اب اس آہ کے حق کو بھی چھین لیا گیا کہاں گئی وہ قوم قوموں کی فیصلے کیا کرتی تھی سمندر پر اپنے حکامات کو نافذ کیا کرتی تھی جس قوم کا پیغمبر چاند کی طرف اشارہ کرتا تو چاند تو ٹکڑے ہو جاتے تھے آج اس قوم کی حالت یہ ہے سمجھ میں نہیں آتی بات سوچ سے باہر ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک صاحب ایک گاؤں کے اندر پہنچے کتے بھونکنے لگے کہا کہ ایک پتھر انہوں نے اٹھانا چاہا سردی کے وجہ سے پتھر جم گئے تھے تو انہوں نے کہا یا اللہ اس ملک کی کیا حالت ہے کتوں کو بھونکنے کی اجازت ہے اور پتھروں کو جما دیا گیا بھونکنے کی اجازت ہے تو گاڑیاں بھونکتا ہے ٹھاکرے بھونکتا ہے وی ایچ پی والے بھونکتے ہیں فرقہ پرست طاقتیں بھونکتے ہیں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صبر کریں یہ آپ کو جنت میں لے جائے گا وہ دہشت گرد ملا ہے وہ علماء سے کٹا ہوا ملا ہے جو بدر کی باتیں کرتا ہے موض اور موبس کی باتیں کرتا ہے جرت اور بے باقی آپ صبر کیجیے اور جو صبر کی تلقین کر رہا ہے اس کی لنگی تو کھینچ کر دیکھیے آپ صبر کا سبق کہاں جاتا ہے رمضان سے پہلے تبلیغ کے تعلق سے ہم نے عنوان اٹھایا کہ اس کے اندر یہ خامیاں ہے تو اکابرین کی جماعت حضرت مولانا شاہ محمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ دارال کے پرزن تھے یہ کوئی بریلوی رضاخانی اور قادیانی جماعت نہیں لیکن جذبہ جہاد سرد ہو رہا ہے نوجوانوں کی صلاحیتیں مفقود ہو رہی ہیں اور شریعت سازی کا کام اس سے لیا جا رہا ہے کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں کو چھ نمبر کے اندر قید کر دیا گیا علماء بیزاری مکاتب بیزاری اور مدارس بیزاری ہم نے دلائل سے اس کے اندر ثابت کیا ایک عالم صاحب کی مجلس میں ہم تھے ناشتے کے لیے موجود تھے وہ کہنے لگے کہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے مزاج میں تشدد ہے آہستہ سے کہہ سکتے ہیں آپ اعتدال سے کہہ سکتے ہیں ہم نے کہا کہ تشدد تو ہمارے مزاج میں ہوگا سختی ہمارے مزاج میں ہوگی شہر کے مولانا کلیم اللہ صاحب جو ذوالفقار صاحب کے خلیفہ ہیں ان کے مزاج میں تو سختی نہیں تھی تبلیغ والوں نے ان کو کیوں مارا تھا حضرت مسیح الامت مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزاج میں سختی نہیں تھی تبلیغ والوں نے ان کو کیوں للکارا تھا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزاج میں تشدد نہیں تھا قوم نے ان کے ساتھ کیوں برا سلوک کیا تھا انگلینڈ کے حضرت مولانا یوسف بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزاج میں تشدد نہیں بھڑک گئے وہ اب سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کا فون بجنے لگا اب جواب تو ادھر بننی پڑا اتنا بھڑکے اتنا بھڑکے کہ اس اپنے شاگردوں سے اور خادموں سے کہا اس قمیض کو اس یہاں سے نکال کر باہر کر دو اب بند کیا اس نے رنگ ٹون پھر دوبارہ کال آ گئی اب کہا کہ اس کو رکھیے گا نہیں اب لوگوں نے پلیٹ اٹھائی لے جانے لگے اس نے معافی مانگی اور بیٹری اس نے نکالی اب ان کو کوئی کہے کہ آپ تشدد سے کام نہ لیں اعتدال سے کام لیں اپنا مسئلہ آتا ہے کوئی نہیں سمجھتا اعتدال کیا ہوتا ہے افو کیا ہوتا ہے درگزر کیا ہوتا ہے نبی کی حرمت قربان کرو اسلام قربان کرو قرآن قربان کرو قرآن جلایا جاتا رہے مساجد کی بے حرمتی ہوتی رہے اسلام کا تحدس پامال ہوتا رہے نبی کے خاکے بنتے رہے صبر صبر صبر صبر اور حضرت مدرسے کے چندے کا حساب دو گنڈے چھوڑیں گے وہ سبر کہاں گیا وہ کہاں گیا اسی مجلس میں جہاں تشدد کے ختم کی بات تھی یہ کون سے اخلاق تھے کہ مجلس کے مہمان کو کھان فون تو اس کی مرضی سے نہیں آیا تھا کرنے والے نے کیا تھا دیہاتی تھا بےچارا بھرے مجمے میں ناشتے کی پلیٹ اٹھا کر اسے باہر کرنے کی یہ جو بات ہے یہ اسلام کے کون سے اخلاق کی بات ہے اور نبی کے سیرت کی یہ کون سی جھلک ہے کوئی اپنے کھڑکی کا شیشہ اگر ٹوٹ جائے وہاں صبر کی بات کرے وہ ایک انچ زمین چلی جائے اور تعمیر مکان کے وقت جو بالو رکھی جاتی ہے کوئی ایک بوریا بالو لے لے اور صبر کی بات وہ کہے ان کے القاب میں حضرت امیر غریب علامہ مفتی ایک لقب کم ہو جائے اگلے پروگرام کے لیے تاریخ نہیں دیں گے آخا نے کہا جس کے منہ پر تعریف کی جائے حق تو یہ ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دی جائے اکابرین کا یہ سیوا رہا ہے پھول جاتے ہیں بغیر ناشتے کے پیٹ بھر جاتا ہے پھول کی مالائیں ڈالی جاتی ہیں اور ان کے حق کے اندر وہ کلا بازیاں لگائی جاتی ہیں کہ خود فرشتے دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں اس کے پیٹ میں سینے میں دل میں اتنی جہالت اور خباصت اور اس کے تعلق سے اتنے القاب وقت کا غوث بن جاتا ہے ابدال بن جاتے ہیں علامہ بن جاتے ہیں مفتی بن جاتے ہیں امیر بن جاتے ہیں غریب بن جاتے ہیں ایسے ماحول کے اندر جمے ہوئے پتھروں کے ماحول میں اب کہنا کوئی ضروری نہیں لمبا وقت ہے اور زندگیاں ہیں کبھی بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قانون نے الہی کو دیا اور کہا الم اکمل تو لکم دین اکم اتمم تو علیکم نعمتی آج کا دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور آخانے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صاحب کرام تک دین کو بغیر کسی کمی بیشی کے حضرات صاحب کرام تک منتقل کر دیا یہاں تک کوئی شک نہیں یہاں تک کوئی شبہ نہیں اب حضرات صاحب کرام کا مسئلہ کیا حضرات صاحب کرام پر اعتماد کیا جائے یا نہ کیا جائے یا بھروسہ کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ ہمارا ایمان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے جو کڑی تھی جو ذریعہ تھا جو ٹور تھا آخا سے دین کو لے کر قوم تک پہنچانے کا وہ حضرات صاحب کرام تھے اگر اس ٹور کے بارے میں کمزوری پیدا ہو جائے اور کہا جائے یہ ٹاور کمزور ہے یہ ریسیو نہیں کر سکتا یا پیغامات کی ترسیل نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرات صحابہ کرام نے نبی کے دین کو امت تک نہیں پہنچایا اور لوگوں تک نہیں پہنچایا اس لیے ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات صاحب کرام کے بارے میں فرمایا میں ان سے راضی ہو چکا ہوں وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ مومن ہے صحیح معنوں میں جو ان سے موافقت کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو ان کے راستے سے ہٹے گا وہ تباہ ہوگا برباد ہوگا اللہ نے کہا عامی رسولہ کہ جو نبی کے راستے سے ہٹے گا نبی کو تکلیف پہنچائے گا وہ تبھی غیر سبیر المقمین اور مومنین کے راستے سے ہٹ جائے گا مومنین کے راستے کے نقش قدم پر نہیں چلے گا یہ کون ہے مومنین یہ حضرات صحابہ کرام ہیں جن کو المؤمنین کہا گیا یہ حضرات صحابہ کرام ہیں جن کی تباہ کی بات کہی گئی یہ حضرات صحابہ کرام ہیں اور یہ کہا گیا کہ ان کے راستے سے ہٹو گے نولی ماں طول و ہی جہنم وہ راستے سے ہٹ جائے گا اور ہم اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے وہ مسیرہ اور جہنم برا ٹکانا ہے اور آقا نے فرمایا اصحابی کنجوم تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانی ہیں اقتدئی تم احتئی تم ایک صحابی کا طریقہ تمہیں مل جائے گا صحابہ کرام کے اندر آپ نے طبقات نہیں فرمائے یہ مکے کے صحابہ یہ مدینہ طیبہ کے صحابہ یہ شروع کے صحابہ یہ آخر کے صحابہ کوئی آپ نے اس میں تمیز نہیں کی آپ نے فرمایا بھی ایک صحابی کا طریقہ اس کی نماز آپ کی نماز سے مل رہی ہے آپ کی نماز اس ایک صحابی کی نماز سے مل رہی ہے فرمایا ابتدائی تم تم کامیاب ہو جاؤ گے میں اس لیے یہ عنوان اٹھایا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ آج خود کار مفسر پیدا ہو چکے ہیں خود کار محدث پیدا ہو چکے ہیں فقیر پیدا ہو چکے ہیں مستحد پیدا ہو چکے ہیں اور آج امت ایک عجیب حالت کے اندر ہے بابری مسجد کے سلسلے میں دہشت گردی کے لپیٹ میں اور عید ملن کی تقریب میں ایک دشمن آ کر یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہندو کے نطفے سے پیدا ہوا ہے ہم نے گزشتہ جمعہ اس کے تعلق سے کہا تھا کہ ہندوستان میں جتنے بھی تھے ہندو آج کے مسلمان ہندو کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں اور عید ملن میں وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ نام تمہارا الگ ہے ہمارا نام الگ ہے دھرم الگ ہے لیکن دونوں کی ذات ایک ہے کہ تم بھی ہندو کے نسل سے ہم بھی ہندو کے نسل سے ایسے زمانے میں کیا کر لیا گیا کہیے آپ بابری مجید کے تعلق سے بچیں گے آپ کہیے جہاد کے تعلق سے آپ کہیے عورتوں کی عصمت عفت پاک دامنی کے تعلق سے دلی کی ہائی کورٹ کے اندر اللہ کے کلام کی تشریح کی جا رہی ہے اور بیوہ عورت کو شریعت کہتی ہے انیس سو چھیاسی کے اندر مسلم پر صلی اللہ کی تحریک کی بنیاد پر اس فیصلے کو واپس لیا گیا شاہ و کیس ہر کوئی جانتا ہے کہ تاحیات مرد کو پابند کیا گیا کہ نان و نفقہ دے لیکن ہندوستان کی مسلمانوں کی بیداری اور علماء کرام کی قیادت نے کوٹ کو مجبور کیا تھا کہ وہ فیصلے کو واپس لے اور مسلم پرسن اللہ کے تحت مسلمانوں کے لیے الگ ایکٹ بنایا گیا کہ صرف عدت کی مدت میں شوہر نانو نفقہ دے گا وقتاً فوقتاً مسلمانوں سے سیاسی اعتبار سے تجارت کی لائن سے معاشرت کے اعتبار سے کالجوں کی لائن سے کارخانوں کی لائن سے تہذیب کی لائن سے تمدن کی لائن سے یہ غور کی جاتی ہے اور اتنا بھی حق نہیں دیا جاتا کہ وہ جواب دے اور اگر جواب دے تو وہ دہشت گرد ہے فیصلہ مانے حق میں آئے نہ حق میں آئے مظلوم ہو ظالم ہو مانو یہ تمہارا مقدر ہے دہشت گرد تسلیم کرو ان نام نہاد مفصل مستحد اور فقیحوں کی جرت اور بے باکی کا اثر دلی کی ہائی کورٹ پر پڑا ابھی گزشتہ مہینے پھر دوبارہ اس نے ایک جو ہے فیصلہ صادر کیا ایک متعلقہ عورت کے حق میں کہ شوہر پابند ہے تا حیات اس کو نان نفقہ دینے کا کہا کہ قرآن کے اندر کوئی اس کا حکم نہیں ہے یہ حق اس کو کس نے دیا قرآن کی تفسیر قرآن کا معنی اور قرآن کا مطلب کون بیان کرے گا ڈھنگرے نام کا ڈھینگرے نام کا کوئی جج بیان کرے گا قرآن کا اپنا ایک مزاج ہے قرآن کا اپنا ایک عرف ہے قرآن کا اپنا ایک انداز ہے قرآن کا ظاہر بھی محفوظ ہے قرآن کا باطن بھی محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بھی ہی یہ تا جانا بھی انا علینا نا جم آو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں ان علینہ جم و قرآن جمع کرنا ہماری ذمہ داری پڑھوانا ہماری ذمہ داری ثم انا علینا بیانا اور تفسیر کروانا ہماری ذمہ داری اس کی تشریح اس کا معنی اس کا مطلب کسی کے باپ کو حق نہیں دیا گیا قرآن عربی زبان میں اہل عرب مکے والے مدینے والے عربی سمجھنے والے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کو عہد پر رکھ دیتا بدر میں رکھ دیتا یا اور غار ہرا میں رکھ دیتا اللہ تبارک تعالیٰ اور کہتا کہ بھئی تمہیں زبان آتی ہے تم سمجھ لو پیغمبر کو بھیجا اور مقصد بیان کیا کہ لدی بات با تین رسول آیا ویو ذکی ویو علی محم الكتاب والحکمہ وہ تسکیہ کرتے ہیں وہ سکھاتے ہیں معنی کو بیان کرتے ہیں مطلب کو بیان کرتے ہیں یہ تشریح چودہ سو سال بعد دلی ہائی کورٹ کے کسی جج کو جانا تو دور کی بات اس تشریح کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا پیغمبر کو میں نہیں دیا پیغمبر کے دل و دماغ کے اندر وہی کے ذریعے سے جو تشریح ڈالی جاتی تھی وہی تشریح وہ بیان کیا کرتے تھے کون کہے قرآن شریف کے اندر نماز کی رکاتوں کا بیان ہے کہ فجر میں دو رکاتے اور زہر میں چار رکاتے کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے اب اگر کہہ دیں کے ساتھ جتنی چاہیں رکاتیں پڑھو قرآن شریف کے اندر زکوٰۃ کے مقدار کا بیان ہے اب کہیں اپنے حدیث کلام پاک کی تشریح ہے اقوال رسول قرآن پاک کی تفصیل ہے یہ دونوں مل کر شریعت مکمل ہوتی ہے یہ دونوں مل کر اسلام مکمل ہوتا ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کسی کو رفع دین سمجھ میں آ گیا اس کو اپنا لیا کسی کو آمین بل جہر سمجھ میں آ گیا اس نے اپنا لیا اور چیلنج کرنے لگا مناظرے کرنے لگا مقابلے کرنے لگا نہیں شریعت وہ ہے جسے اللہ نے بیان کیا نبی نے بیان کیا صحابہ کرام نے عمل کیا اور صحابہ کرام نے سمجھا کوئی آدمی قرآن کی تفصیل اور تشریح اپنے طور سے نہیں بیان کر سکتا آخا نے فرمایا من قال فی قرآنی برائی ہی فلیہ مقدہ جو آدمی کلام پاک کی تشریح اپنی رائے سے بیان کرے گا چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے صحیح بھی بیان کرے حق نہیں ہے حق نہیں ہے اللہ کے نبی نے جو بیان کیا صحابہ نے جو سمجھا اسی دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا کوئی آدمی لائری کی کتابیں پڑھ لے اور پہنچ جائے ہائی کورٹ کے اندر سول کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں کالا کوٹ پہن کر کہ میں ہندوستان کے قانون کو پڑھ چکا ہوں ہندوستان کا قانون اسے تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ ڈگری نہ ہو سند نہ ہو اور سلسلہ نہ ہو اور جس کا سلسلہ سفا سے نہیں ملتا جس کا سلسلہ دار ارقم سے نہیں ملتا جس کا سلسلہ حضرت ابو ہریرا سے نہیں ملتا جس کا سلسلہ عبد الرحمان ابن عوف سے نہیں ملتا اور جس کا سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ سے نہیں ملتا جس کا سلسلہ حضرت طاہر مدنی سے نہیں ملتا اس کو حق نہیں ہے یہ دین کھل بڑا نہیں کہ جس کی جو سمجھ میں آیا ذاکر نائی کو کچھ سمجھ میں آیا چار مینار کو کچھ سمجھ میں آیا آٹھ مینار کو کچھ سمجھ میں آیا سما انا علینا بیانا پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری اور تشریح کروانا بھی ہماری ذمہ داری اسی تشریح کے پابند ہونا رہے گا تشریح سے کوئی ہٹے گا پابندی سے کوئی ہٹے گا فل مقدہ من النار آخا نے فرمایا کہ پہلے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے کسی کو حق نہیں ہے اللہ نے جن کو حق دیا اللہ نے جن کو بنایا وہ اس کے ذمہ دار ہیں کلام پاک کے معنی اور مطلب اگر لغت سے سمجھے جائیں تو سلاد کے معنی آتے ہیں ذکر کرنے کے سلاد کے معنی آتے ہیں درود پڑھنے کے سلاد کے معنی آتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے ڈکشنری کو دیکھے کلام اللہ نے کلام میں کہا عقیمی سلاد عقیم الصلاح نماز قائم کرو ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر ذکر کر لیا اور پوچھا گیا بھی نماز پڑھی ہاں میں نے پڑھ لی ڈکشنری میں سلاخ کا ترجمہ ذکر ہے میں نے کر لیا سوم کے معنی رکنے کے میں ٹی وی ڈالنے سے رک گیا میں کارخانہ جانے سے رک گیا میرا سوم ہو گیا زکات کے معنی پاکی کے میں نے کپڑے پاک کر لیے میں نے کارخانہ پاک کر لیا لیکن زکوط کا وہ طریقہ وہ نصاب وہ وقت یہ کلام پاک کو دیکھنے سے حدیث پاک اور تعامل صحابہ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے حج کے معنی ارادہ کرنے کے میں نے اللہ کے گھر کا ارادہ کر لیا میں نے طواف کا ارادہ کر لیا میں نے صفا بروا کی صحیح کا ارادہ کر لیا نہیں ہوگا حاجی قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر آقا کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈکشنری دیکھ کر کوئی مفسر نہیں بن سکتا ڈکشنری دیکھ کر کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتا ڈکشنری دیکھ کر کوئی فقی اور مستحد نہیں بن سکتا صحابہ کرام نے جیسے سمجھا اور ان کی سمجھ پر اسلاف کے طریقے پر اور اسلاف کی سمجھ پر کوئی اعتبار نہ کرے گا وہ دین سمجھنے سے قاصر رہے گا اب دیکھیے نتیجہ یہ ہوا انگریزی میں ترجمہ ہے اردو میں ترجمے ہیں اور کنڑا میں ملیالم میں ترجمے ہیں جاہیوں نے پڑھ لیے اور پڑھ لینے کے بعد کہنے لگے یہ جو حنفی نماز پڑھتے ہیں صاحب یہ نماز غلط ہے اس لیے کہ رپے دین کی ہمارے پاس پچپن روایتیں ہیں ان کے پاس دو روایتیں ہیں آمین زور سے بولنے کی ہمارے پاس ڈیڑھ سو روایتیں ہیں اور ان کے پاس پندرہ روایتیں ہیں وہ سمجھتے ہیں آمین کا انتخاب کرنا الیکشن کے ذریعے سے ہوگا رسایتیں الیکشن کے ذریعے سے ہوگا اور پھر الیکشن کر کر اتنی روایتیں ہیں اور اتنی یہ معیار نہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا نہ امام شافی کے پاس تھا نہ امام مالک کے پاس تھا نہ صحابہ کرام کے پاس تھا حدیثوں کی تعداد کو گن کر حدیثوں کی کاؤنٹنگ کر کر کسی نتیجے پر پہنچنا اور کوئی مسئلہ خص کرنا اشتہاد کا نہ طریقہ پہلے تھا نہ آ جائے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے مستحد کس کو کہتے ہیں مستحد زبان کو جانیں مستحد حدیث کی قسموں کو جانے مستحد اسلاف اور زمانے کے عمل کے تواتر کو جانے مستحد نبی کے پہلے عمل اور آخری عمل کو جانے مستحد حدیثوں کے راویوں کو جانے اسناؤ رجال کو جانے کسی نے ترجمہ کر دیا ترجمے کی آپ نے نقالی کر لی اور ترجمے کے پیچھے چلے گئے اب کون لکھنے والا ترجمہ پتا نہیں یہ مشتحد نہیں جو ترجمے دیکھ دیکھ کر مسئلے بیان کرتے ہیں یہ مفسد ہے یہ منافق ہے یہ امت کے اندر اختراق پیدا کرنے والے امت کے اندر جدائی پیدا کرنے والے اللہ کی قسم یہ انگریز کے ایجنٹ ہیں حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ معیار ہے ان میں کا ایک ایک صحابی معیار ہے الذین امتحن اللہ کلو للتقوی اللہ نے کہا ان کے دلوں کو اللہ نے کھنگال کر دیکھا اللہ نے کہا وَإِذَا کہ ان لوگوں کا فَإِنْ آمَنُوا بھی مَا آمن تم بھی فقدی اگر تم ایمان لے کر آئے اور تمہارا ایمان ان کے ایمان سے مل رہا ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ سلو تم نماز پڑھ لو بلکہ کہا سلو کما آئی تمونی وسلی نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی یہ نہیں کہا کہ حج کر لو فرمایا خزو انی مناسی کا کم کہ تم اپنے حج کا طریقہ مجھ سے لو حج مرضی سے نہیں ہو سکتا نماز مرضی سے نہیں ہو سکتی کہ جس کے جو سمجھ میں آیا کتابوں کے ترجمے دیکھ کر انٹرنیٹ کے اندر کچھ حدیثوں کو دیکھ کر اخبار کے مضامین دیکھ کر اللہ کی قسم قیامت کے دن سوال کیا جائے گا یہ دین محفوظ ہے اس کا ایک ایک جز اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے انا نحن نزلنا نزل ذکر وہ ان لہو کسی کو اختیار نہیں ترجمے دیکھ کر اخبار کے تراشے دیکھ کر انٹرنیٹ کے اندر ویب سائٹ دیکھ کر وہ مستحد بن جائے نتیجہ کیا ہوگا امت کے اندر افتراق ہوگا امت کے اندر مسلکوں کی جنگ ہوگی امت کے اندر فرقے ہوں گے ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہے گا وہ فرقہ اس کو برا سمجھے گا رفع دین کرنے والا نہ کرنے والے کو برا نہ کرنے والا کرنے والے کو برا شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے شریعت کا مزاج اعتدال کا ہے شریعت میں تشدد نہیں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں آقا تشریف لائے رسی ٹنگی ہوئی تھی آخا نے فرمایا یہ کیا ہے میں سلوا رسی فرمایا میں رات کو جگتی ہوں اور جب دین مجھے ستاتی ہے اس پر میں ٹنگتی ہوں میں جھولتی ہوں تاکہ میری نیند چلی جائے آخا نے فرمایا لا شدید والا انفسکم فیشدد شدید اللہ علیہ کہ تم اپنے آپ کے اندر تشدد نہ کرو اللہ تبارک تعالیٰ تم پر سختی کو ڈال دے گا نیند آئے سو جو پڑھنا چاہے پڑھ لو یہ مزاج کے اندر تشدد اور مزاج کے اندر اس قسم کی نوافی میں مستحبات کے اندر افضل غیر افضل مسائل میں سختی یہ امت کو تباہ کر کے رکھ دے گی یہ امت کو برباد کر کے رکھ دے گی اللہ کا قرآن ہے تلاوت ہے تلاوت زور سے کی جاتی ہے تلاوت آہستہ کی جاتی ہے نبی امت کے اندر مزاج کیا دیا اعتدال کا مزاج دیا آپ جب نگرانی کے لیے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کر رہے تھے آہستہ پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا ابو بکر آپ کیوں آہستہ پڑھ رہے ہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی میں اس کو سنا رہا ہوں جس کو میری آواز کی ضرورت نہیں ہے میں پڑھتا ہوں وہ سن لیتا ہے میرے دل کی آواز کو پہچان لیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تاپ چیخ چیخ کر پڑ رہے تھے مزاج میں سختی تھی زور زور سے پڑھ رہے تھے فرمایا کہ عمر کیوں پڑ رہے ہو فرمایا میں زور سے پڑھ کر شیطان کو بھگا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جو واقعہ پیش آیا اور آپ نے ان دو صحابہ کرام کو جو حکم دیا یہ حکم صرف تلاوت کے لیے نہیں رہتی دنیا تک کے لیے مسائل کے اندر اعتدال کا ایک نمونہ ہے کہ مسائل میں تشدد نہ کرو حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا ذرا اپنی آواز اونچی کر لیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کو فرمایا اپنی آواز ذرا نیچے کر لو آقا جن وسائل میں جو کیفیت نہیں ان میں اعتدال چاہتے تھے اب یہ آہستہ تھا کہاں اعتدال میں آواز لاؤ حضرت عمر فاروق کی آواز میں سختی تھی اسے اعتدال میں لانے کے لیے فرمایا ذرا ساؤنڈ کم کر لو والیوم کم کر لو تو جو مسائل غیر ضروری ہیں اور ہر میں کا مسئلہ صحابہ کرام کے کسی عمل سے ملتا ہے ان میں تشدد برتنا ان میں اختلاف کرنا ان میں مسلک کی جنگ کرنا ان میں مناظرے کرنا ان میں چیلنج کرنا اور ان میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا میرے اللہ کی قسم یہ وبا ملک وکٹوریا کے بعد شروع ہوئی ہے اس سے پہلے یہ اختلاف نہیں تھا چار اماموں کے اندر اختلاف ہے ہزاروں مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں رفع دین نہیں ہے امام مالک امام شافی امام احمد ابن حمل ان کے یہاں رفع دین ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تین امام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سینے کے ناپ کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں یہ آہستہ آمین کہتے ہیں وہ زور سے آمین کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم کبھی ان میں مناظرہ نہیں ہوا کبھی جھگڑا نہیں ہوا کبھی گستاخی نہیں ہوئی کبھی بے ادبی نہیں ہوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی ان کو جاہل نہیں کہا کبھی ان تینوں نے ابو حنیفہ کو جاہل نہیں کہا بلکہ تاریخ کے اندر آتا ہے سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک پر پہنچے ہیں اور قریب میں مسجد میں نماز پڑھے ہیں آپ نے رفع دین نہیں کیا آپ نے آمین زور سے نہیں کہا شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کے مسلک کے اندر بات ہے رفع دین کرنا آپ کے مسلک میں بات ہے آمین زور سے کہنا سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قبر والے کے احترام میں میں نے اس عمل کو چھوڑ دیا آج یہ غیر مقلدین یہ کتابوں کے ترجمے پڑھ پڑھ کر یہ سمیش بھیجتے ہیں تیری نماز ہنفی ہماری نماز محمدی تیرے پاس اتنی حدیثیں ہمارے پاس اتنی حدیثیں ان کا اشتہار اخلاص پر ببلی تھا جھگڑے پر نہیں تھا آخا نے فرمایا جو مسائل میں الجھتا ہے جھگڑوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اسے دین چھین لیتے ہیں اشتہاد اس غرض سے ہو کہ اللہ کی رضا تک پہنچا جائے اللہ کی خوش کو پایا جائے نبی کے مسئلے کی تہ تک پہنچا جائے تو اس اشتہاد کے دونوں پہلوں پر اجر ملے گا جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ روایت عرض کی آخائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ فلاں محلے میں جا کر اثر کی نماز پڑھ لینا ایک صحابہ کرام کی جماعت کو کہا دیر ہو گئی اثر میں نہیں پہنچ پائے صحابہ کرام کے دو طبقے ہو گئے ایک طبقہ کہنے لگا ہم قضا بھی ہو جائے نماز وہیں پڑھیں گے اسی محلے میں اس لیے کہ آخا نے کہا نماز وہاں جا کر پڑھنا دوسرے طبقے نے کہا نہیں ہم نماز قضا ہونے نہیں دیں گے ہم نماز پڑھ لیں گے آخا کے کہنے کا مقصد یہ تھا اثر سے پہلے پہلے تیز رفتاری کے ساتھ وہاں پہنچ جانا دونوں صحابہ کرام کے اختلاف کا مسلک یہ نہیں تھا مطلب یہ نہیں تھا ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنا دونوں کا مقصد تھا نبی کی مراد کو پانا نبی کی رضامندی کو پانا اسی لیے شریعت نے کہا المشتحد و یقتی و یوسیب یقتی و یوسیب کہ مشتحد خطا بھی کرتا ہے اور اس سے صحیح مسئلہ بھی نکلتا ہے فیضا اختا اگر خطا کرتا ہے فلاح اجر واحد اسے ایک اجر دیا جاتا ہے اور اگر فی دسام فلح اجران اور اگر وہ صحیح مسئلہ بیان کرتا ہے اسے دو اجر دیے جاتے ہیں اس لیے کہ ان دونوں کا مقصد نبی کے رضا کو پانا نبی کی خوشنودی کو پانا جھگڑا نہیں یہ دونوں نہیں لڑے میں حق پر تو باطل پر مناظرہ نہیں ہوا پام فلٹ نہیں چھپے اور ایک دوسروں کو جاہل نہیں کہا دونوں پہنچے آخا کے دربار میں جنہوں نے نماز پڑھی اور جنہوں نے نہیں پڑھی آخا نے کہا تم دونوں کا مقصد میری رضامندی پانا تم دونوں ثواب پر ہو حق پر ہو شریعت کے اندر اعتدال ہے ان مسائل کے اندر جن مسائل میں صحابہ کرام میں اختلاف ہے دیکھو جھگڑے دو قسم کے ہیں ایک جھگڑا بدت کا اور زلالت کا اور ہدایت کا اور ایک جھگڑا افضل اور غیر افضل کا آمین زور سے کہنا آمین آہستہ کہنا یہ ہدایت اور ضلالت کا جھگڑا نہیں ہے مسافہ ایک ہاتھ سے کرنا دو ہاتھ سے کرنا یہ ضلالت اور ہدایت کا جھگڑا نہیں ہے رپے دین کرنا نہیں کرنا یہ ہدایت اور ضلالت کا جھگڑا نہیں سنت اور بدت کا جھگڑا نہیں اس لیے کہ پورے کے پورے صحابہ کرام برحق تھے جنہوں نے رفع دین کیا وہ بھی برحق جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی برحق جنہوں نے آمین زور سے کہا وہ بھی برحق جنہوں نے آمین آہستہ کہا وہ بھی برحق ان میں جو اختلاف تھا وہ جنت اور جہنم کا نہیں تھا ہدایت کا اور ضلالت کا نہیں تھا سنت اور بدت کا نہیں تھا کیا مطلب ہوا صحابہ کرام کے عمل سے اگر کسی کا عمل مل رہا ہے تو وہ جنتی ہے ایک اختدئی تم احتئی تم ایک صحابی کا طریقہ مل جائے گا آپ نے فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے اور ہدایت پر آ جاؤ گے ایک صحابی اب صحابہ کرام میں کتنا بڑا طبقہ رفیدین دین کرنے والا اور کتنا بڑا طبقہ رفیدین نہ کرنے والا اب یہاں جھگڑے کتابیں دکھا رہے بھائی تمہاری نماز نہیں ہوتی ہماری نماز ہو رہی ہے اللہ کی قسم یہ جھگڑا پیدا کرنے والا منافق کی اولاد ہے یہودی کی اولاد ہے صحابہ نے دونوں عمل کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کے پورے طریقے ہدایت والے ہیں اس میں کیٹیگری نہیں کی آپ نے ایک ہدایت پر ہے ایک ضلالت پر ہے ایک سنت پر ہے ایک بدت پر ہے آپ نے نہیں فرمایا سمجھیے بات اقتدئی تم احتدئی تم آمین زور سے بھی کہا صحابہ نے آہستہ بھی کہا زور سے کہنے والا بھی صحابہ کے طریقے کو فالو کر رہا ہے آہستہ کہنے والا بھی جھگڑا نہیں جھگڑا جھگڑا لو وہ جو انگریز کا بچہ جو ان دونوں کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے میاں بیوی محبت کی زندگی گزار رہے ہیں دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں ایک مہمان شیطان کا بچہ ٹپکا ناشتے میں دعوت تھی اب کھچڑی پکی تو دسترخوان کے اندر تھی اب یہ آگ لگا رہا ہے دیکھیے صاحب آپ کو روٹی پسند ہے اور آپ کی بیگم نے کھچڑی پکائی ان دونوں میں جھگڑا نہیں تھا یہ دونوں رضامند تھے کھچڑی پکاتی تو بھی کھا لیتا روٹی پکاتی بیگم تو بھی کھا لیتا یہ منافق کی اولاد اس فرق کو سامنے کر کر میاں بیوی کے اندر جھگڑا پیدا کر رہا ہے رفع دین کی نماز بھی اللہ کو پسند ہے رفع دین کے بغیر بھی اللہ کو پسند ہے آمین کے ساتھ بھی پسند ہے آمین آہستہ کے ساتھ بھی پسند ہے لیکن یہ منافق کا بچہ ان میں فرق کر کر امت کے اندر اختراق پیدا کر رہا ہے امت کا شیرادہ بکھیر رہا ہے صحابہ کرام کا ایک ایک طریقہ نبی کی سنت کے مطابق ہے آپ نے فرمایا علیکم کمبی سنتی و سنت کہ راشدین جیسے میرے طریقے کو پکڑنا لازم ہے ایسے ہی حضرات صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنانا ضروری ہے عزو علیہ بن نواز آپ نے فرمایا جیسے کوئی آدمی گوشت میں ہڈی آتی ہے تو داڑوں سے پکڑتا ہے فرمایا میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو مسجد میں جمع کر کر بیس رکعت نماز تراوی پڑھائی اب ایک آخا نے کیا کہا میرے طریقے پر چلو گے بھی تو کامیاب صحابہ کرام کے طریقے پر چلو گے کامیاب آپ نے فرمایا بھی آئیے اقتدئی تم اقتدے تم ایک صحابی کا طریقہ مل جائے گا تم کامیاب ہو جاؤ گے ایک صحابی کا حضرت عمر صحابی تھے نہیں تھے جسے مسلح پر کھڑایا صحابی تھے نہیں تھے اور جو پیچھے نماز پڑھے صحابہ تھے نہیں تھے ہزاروں صحابہ اب منافق کا بچہ دیکھو بھی حضور نے اپنی زندگی کے اندر آٹھ اکاس سے بڑھ کر کبھی رات کی نماز نہیں پڑھی اب تم نبی کی بات مانو گے یا صحابہ کی بات مانو گے صحابہ اور نبی کے درمیان نفاق پیدا کرنے والا یہ یہودی کتا ہے انگریز کا بچہ ہے صحابہ نبی کے مزاج کو زیادہ جانتے ہیں یا چودہ سو سال بعد انگریز کے نطفے سے پیدا ہونے والا خبیص کا بچہ زیادہ جانتا ہے حضرت عمر نہیں سمجھے تھے نبی کی بات کو جن کے بارے میں کہا گیا لوکان آبادی نبی الکانا عمر اگر میرے بات نبی ہوتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے ان کو نہیں سمجھ میں آئی بات یہ افطراح کا سلسلہ امت کے اندر شیرانا بکھیرنا یہ انگریز نے امت کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا کب دیکھو تجارت ہے کھیتی باڑی ہے شریعت صرف نماز نہیں ہے رفع دین نہیں ہے آمین نہیں ہے مسافہ نہیں ہے آٹھ بیس رکا تراوی نہیں اور عیدوں کی تدبیر نہیں شریعت بہت کچھ ہے استنجا کے لیے ڈھیلا لیتے ہو شریعت شوہر بیوی سے ملاقات کرتا ہے شریعت غسل کرتے ہیں شریعت وضو کرتے ہیں شریعت مسواک لیتے ہیں شریعت ٹوپی پہنتے ہیں شریعت انڈر ویئر پہنتے ہیں شریعت بس میں جاتے ہیں شریعت ہوائی جہاز میں جاتے ہیں نہیں ہے یہ جھگڑا ریم کا کیوں ہے یا امین کا کیوں ہے یہ مسافے کا یہ آٹھ کا بیس کا یہ نمازوں کے اندر آمین کا اس لیے کہ مسلمان مسجد میں جڑتا ہے وقتہ نمازوں میں اس انگریز کے قویض کی اولاد نے ان لوگوں کو پیدا کیا شمس العلماء کتاب دے کر جاگیریں دے کر مسلمان نماز کے لیے جڑتا ہے رفیدین اور آمین کا مسئلہ لا کر ان کے درمیان نفاق پیدا کرو اگر ان کو اختلاف کرنا تھا لباس میں اختلاف کرتے امامے میں اختلاف کرتے کاروبار میں اختلاف کرتے پڑوسیوں کے حقوق میں اختلاف کرتے بیت الخلا کی تعمیر میں اختلاف کرتے میاں بیوی کے ملن میں اختلاف کرتے شادی کے طور طریقوں میں اختلاف کرتے بے نمازی کو نمازی نہیں بناتے داڑھی مڑے کو داڑھی رکھنے کی بات نہیں کرتے بے پردہ عورت کو پردے کی بات نہیں کرتے مسلمان جڑتا ہے مسجد کے پلیٹ فارم پر رفید حامین کی بات کر کر ان کے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے مسلمان جڑتا ہے جمعہ میں اذان ایک یا اذان دو ساری دنیا دو اذانیں دیتی ہے یہ اہل خبیص کی اولاد انگریز کے بچے ایک اذان دے کر امت کا شیرادہ بکھیر رہے ہیں کیوں جمعہ میں پبلک جڑتی ہے رمضان میں عام آدمی بھی آ جاتا ہے آٹھ اور بیس کا اختلاف ڈال کر دلوں کے اندر نفاق پیدا کیا جاتا ہے عید کے اندر وہ آدمی جو ماں کے جنازے میں نہیں جاتا باپ کے جنازے میں نہیں جاتا وہ بھی شریک ہو جاتا ہے وہاں عورتوں کو لا کر وہاں تکبیروں کا اختلاف ڈال کر امت کا شیرازہ بکھیرا جا رہا ہے ہدایہ کتاب ہے فقہ حنفی کی کھیتی باڑی کا بیان ہے مزاربت کا بیان ہے مشارکت کا بیان ہے درختوں کے کا احکامات ہیں جنگ کے احکامات ہیں تمام میں ان چار عینما کے درمیان اختلاف ہے ان کا اختلاف خدا کی رضا پانے کے لیے تھا ہر ہر مسئلے کے اندر انہوں نے جو حق سمجھا اس کو بیان کیا اور ان کا اختلاف امت کے اندر نفاق پیدا کرنا امت کے اتحاد اور اتفاق کی دیوار کے اندر شگاف ڈالنا تھا تو لہذا جہاں جڑ سکتے تھے وہاں انہوں نے اختلاف پیدا کیا دیکھیے رفید آمین بیس رکعت آٹھ رکعت یہ لے دے کر ان اور کوئی ان کے پاس مسئلہ ہی نہیں ہے اور یہ اختلاف کی بات ہی نہیں اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ان کے دلوں میں اس درجے اکرام اور احترام اللہ اکبر سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ملاقات کے لیے گئے اور دسترخان کے اندر بیٹھے تو جیسے ایک عام بھوکا آدمی کھانے کے دسترخان پر ٹوٹ پڑتا ہے ایسے ٹوٹ پڑے کبھی یہ کھایا کبھی وہ کھایا کبھی وہ کھایا اور جب دعوت دی گئی آپ کو خوشی کے اندر جس نے آپ تک پیغام پہنچایا اپنی چادر اسے ہدیہ دے دی امام شافی رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ خادم پہنچا اور کہا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے امام احمد ابن حنبل تک میرے پیغام کو پہنچا دیا کہا کیا کہا کہا کہ خوشی میں انہوں نے چادر کو تحفہ دے دیا سنت ہے آپ کو اگر کوئی خوشخبری سنائے آپ کی اماں کی طبیعت صحیح ہو گئی آپ مقدمے سے بری ہو گئے آپ کی زمین آپ کو مل گئی اگر کوئی خوشخبری سنائے کسی کوئی بیمار شفا یاب ہو گیا سنت ہے کہ اس کو کوئی تحفہ دیا جائے آپ کے جیب میں عطر کی بوتل ہے عطر دے دیجئے رومال ہے رومال دے دیجئے یا آپ روپیہ پیسہ ہے دے دیجئے کھانا کھلا سکتے ہیں سنت ہے یہ سب سنتیں تو نہیں اب رفیدین کے جھگڑے آمین کے جھگڑے یاد رہے کہا کیا کیا کہا یہ رومال دیا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اس رومال کو پانی میں ڈبایا اور سارے پانی کو پی لیا فرمایا کہ حضرت یہ تو گندا رومال تھا فرمایا رومال گندا ضرور تھا یہ بزرگ احمد ابن حنبل کا تھا میں سمجھتا ہوں اس پانی سے خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا بیسوں مسائل میں اختلاف امام احمد ابن حنبل کا امام شافی کا اور اکرام کا یہ حال کہ ان کے دیے ہوئے رومال کے پانی کو استاد نے پی لیا شاگرد نے نہیں اور شاگرد کی یہ حالت کہ وہ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں بیٹی خدمت میں تھی چھوٹی بیٹیا ابا کو کہہ رہی تھی ابا آپ تو کہہ رہے تھے یہ اللہ والا ہے لیکن بغیر وضو کے تحجد کو پڑھ لیا بغیر وضو کے صبح کی نماز پڑھ لی شکایتیں جا رہی تھی مہمان تھے امام محمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کچھ نہیں کہا اور صبح ہوئی اور بے قابو ہو گئے فرمایا کہ بیٹا احمد ہم نے سنا کہ تم نے وضو کیے بغیر تحجد پڑھ لی اور فجر کی نماز ادا کر لی امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت میں نے رات کے وضو سے فجر کی میں نے نماز پڑھی اور تحجد کی نماز پڑھ لی میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں اچھا یہ بات تو سمجھ میں آئی لیکن دسترخوان پر بھوکے آدمی کی طرح ٹوٹ کر پڑ رہے تھے یہ کوئی ادب ہے انسانیت ہے میں نے نہیں سکھایا تھا پو پیٹ کھانا سنت ہے اور سنت طریقہ یہ کبھی یہ کبھی وہ امام محمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے حضرت اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ جو دسترخوان تھا آپ کا تھا اور رزق حلال کا تھا اتنا بابرکت تھا میں دیکھ رہا تھا اللہ کی رحمتیں برکتیں اس میں ٹوٹ پڑ رہی تھیں میں نے سوچا اس رحمت کو لے لوں اس برکت کو لے لوں اس رحمت کو لے لوں میں سوچ رہا تھا کم وقت کے اندر زیادہ رحمتیں برکتیں اپنے پیٹ کے اندر داخل کر لوں اور نتیجہ یہ ہوا کلام پاک کی ایک ایک آیت سے ان رحمتوں اور برکتوں کے سطح میں سات سو سات سو مسائل نکال رہا تھا اور ساری رات کلام پاک میں غور و فکر کر رہا تھا تدبر کر رہا تھا اور جگ رہا تھا تو میرا وضو کہاں گیا ایک دوسرے کا اس درجے اکرام تھا اس درجے احترام تھا امام ابو یوسف امام ظفر امام محمد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہزاروں مسائل کے اندر اختلاف لیکن کوئی میں کلام ایک نطفے سے پیدا ہوا ہو تو بتا دے امام ابو یوسف نے کبھی امام زفر کی توہین کی ہو امام زفر نے امام محمد کی توہین کی ہو یا ان تینوں نے اپنے استاد کی یا اپنے استاد نے ان کو کبھی برا بھلا کہا ہو کہ کمبختوں میرے پاس پڑھ کر تم نے الگ مسلک بنایا اختلاف اگر خدا کی رضا پانے کے لیے ہو اور خدا کی خوشنودی اس میں دلوں میں پاکی رہتی ہے اخلاص رہتا ہے اور جو اختلاف جھگڑا ڈالنے کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے پارٹی بازی کے لیے وہ انگریز کا ایجاد کرتا اختلاف ہے جو آج کے لوگ کیا کر رہے ہیں صحابہ کرام میں جو اختلاف تھا وہ اختلاف سنت و بدت کا نہیں تمام صحابہ کرام ہدایت یافتہ تھے بڑے عجیب بات ہے افسوس کی بات ہے غسل کا طریقہ آتا نہیں آج وضو کا طریقہ آتا نہیں استنجا کو ڈھیلا لینے کا طریقہ آتا نہیں امام بخاری شریف کی بخاری شریف کا بخار لگا ہوا ہے بخاری کھول کر دیکھو حدیث کھول کر دیکھو اتنی حدیثیں حدیث کس کو کہتے ہیں کبھی حدیث کیا ضعیف یہ معلوم نہیں کوئی ترجمہ دیکھ لیا انگریز کے کسی ایجنٹ نے کچھ بتا دیا بغل میں بخاری ناول کی طرح مان لیا مار لیا اور لے کر پھر رہے مسئلے کی تہ تک پہنچنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں میں دیکھو آپ کو مثال دیتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ باندھا ہے باپ کہتے ہیں ہیڈنگ انوان القراتی انا سلاتی جنازہ نماز جنازہ میں قراق کا باب سور فاتحہ پڑھنے کا باب کیا ثابت ہوتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا سمجھ رہے تھے کہ نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھنا چاہیے روایت کا ہے بخاری شریف میں ہے یہ کام آدمی آ کر کہے دیکھو بھائی بخاری شریف ہے اور بخاری شریف حدیث کی پہلے نمبر کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھنے کا باپ اور امام بخاری کا جو ترجمت الباپ ہے ہیڈنگ ہے وہ ہیڈنگ خود امام بخاری کا مسلک ہے وہ ترجمانی ہے حدیث کی یعنی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جیسے جمعہ میں سور فاتحہ زہر اثر میں سور فاتحہ تو نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھنا چاہیے یہ ہیڈنگ خائن کی حدیث آتی ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی اور آپ نے تک پہلی تکبیر کے بعد سور فاتحہ کی قرب کی اور زم سورت کی بھی تلاوت کی اور اس کے بعد آپ نے نماز جنازہ کو مکمل کیا دیکھنے والے کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے پہلی بات یہ کہ بخاری شریف ایک نمبر کی حدیث کی سب سے پہلے نمبر کی کتاب اور روایت ہے اور امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھنے کا باپ اور روایت لائے ہیں حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی سور فاتحہ کو پڑھا اور آپ نے زم سورت کو پڑھا نماز ختم کی تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو بھی پڑھا اور زم سورت کو بھی پڑھا انہوں نے کہا تم نے صحیح سنا یہ سنت بھی ہے حق بھی ہے کیا سمجھ میں آئی بات نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے نماز جنازہ میں زم سورت پڑھنی چاہیے کاری ہے روایت بخاری شریف کے اندر آئی ہے اور امام بخاری نے باپ باندھا ہے اب اگر کوئی آدمی ترجمہ پڑے گا اب اگر کوئی آدمی حدیث کے ظاہر پر جائے گا تو جیسے ان بے وقوفوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھنا اور پڑھ رہے ہیں وہی کام ہوگا اور بات کی گہرائی میں جایا جائے سب سے پہلی بات یہ ہے کیا نماز جنازہ نماز ہے یا دعا ہے پہلے یہ طے کرو اس کو نماز کا سنات الجنازہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں تہارت شرط ہے دعا میں تہارت شرط نہیں آدمی بے وضو دعا کر سکتا ہے اس میں قبلہ رخ ہونا شرط ہے اور دعا میں قبلہ رخ ہونا شرط نہیں میرے پیٹ قبلے کی طرف ہے منہ نہیں میں دعا کر سکتا ہوں یا اللہ تو مجاہدوں کی مدد فرما بیماروں کو صحت و شفا دے میں کر سکتا ہوں قبلہ رخ ہونا کوئی شرط نہیں نہ وضو شرط نہ قبلہ رخ ہونا شرط کچھ آداب ایسے ہیں کہ دعا کرتے کرتے کوئی آدمی آ گیا سوئچ ڈالنا چاہا وہاں پر تار نظر آ رہی ہے میں نے اس کو روکا نماز میں آدمی جنازے میں بات نہیں کر سکتا ایک رکعت اللہ اکبر باندھا تکبیر اور کہا اے ادھر کو ہٹنا ادھر کو ہٹنا نہیں کر سکتا یہ آداب یہ قیودات کی بنیاد پر بظاہر اس کو سلاد کا لفظ کہہ دیا گیا ورنہ وہ نماز نہیں ہے کہ نماز ہوتی تو سجدہ ہوتا نماز ہوتی تو رکو ہوتا یہ مسلک ہے تمام علم عربا کا پہلی بات یہ کہ وہ نماز نہیں وہ دعا ہے اور نماز کا لفظ اس لیے کہہ دیا گیا کہ تقریباً نماز کے احکامات ہیں کہ نماز کے اندر قبلہ رخ ہونا نماز کے اندر تہارت اور نماز کے اندر بات چیت کا نہ ہونا اور نماز کے اندر خجو خجو کا ہونا تو یہ شرائط اس دعا کے اندر ہیں تو سلاط الجنازہ کہا گیا دعائے جنازہ نہیں کہا گیا اسی وجہ سے نماز میں اگر کوئی آدمی مسلی ہنسے کھل کھلا کر کہ پاس والا سن لے تو فقہا کہتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جائے گی خدا نہ کرے اگر نماز جنازہ میں کوئی کھل کھلا کر ہنسے اس کی نماز جنازہ نہیں ٹوٹے گی کیوں وہ نماز ہی نہیں ہے وہ تو دعا ہے تو اس لیے نماز کی یہ ہنسنے والی بات اس نماز جنازہ کے اندر نہیں آئے گی اب دعا کے آداب اور شرائط کیا ہیں دعا کے آداب یہ ہیں کہ دعا کو اللہ کی ہم سے شروع کیا جائے کوئی بھی دعا آپ دیکھیں الحمد للہ العالمین العالوین وسلات وسلام علا سعید سلیم اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور نبی پر درود پڑا جاتا ہے دھوکہ کہاں دیتے ہیں اور ہمارے ایما نے اشتہاد جو کیا شریعت کو جو سمجھا ان دونوں میں کتنا فرق ہے دیکھیے دعا میں اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سور فاتحہ کو پڑھا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھا کہ نماز میں پڑھنے کی طرح پڑھا وہ دعا میں پہلی تکبیر میں کیا کرتے ہیں ہم سبحان اللہ و بحمدی بھی ہم یہ کیا ہے یہ اللہ کی تعریف ہے اور دوسری تکبیر میں درود پڑھتے ہیں اور دعا کا طریقہ کیا ہے اللہ کی تعریف کرنا اور درود پڑھنا شروع میں اور آخر میں تو لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سورہ پاتیہ پڑھی وہ ویسے نہیں جو جمعہ کی نماز میں پڑھی جاتی ہے تراوی میں پڑھی جاتی ہے اور فرائض میں نماز میں پڑھی جاتی ہے اس لیے پڑھا کہ اللہ کی تعریف سور فاتحا سے مکمل ہو رہی ہے سمجھ گئے اور کلام پاک اس لیے پڑھا کہ کلام پاک کی ہو سکتا ہے وہ آیتیں کہ جن آیتوں میں خدا کی حمد و سنا تو خدا کی حمد و سنا آپ نے تبلیغی اجتماع کے اندر جب دعا کی جاتی ہے تو سور فاتحہ پڑھتے ہیں الفلا اللہ لا الہ الا والحی القیوم من الظالمین یہ قرآن کی آیت ہے لیکن نماز کے طور پر ان کو نہیں پڑھا جاتا ہے ان کو جو پڑھا جاتا ہے خدا کی حمد و ثنا کے لیے پڑھا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ کے اندر جو سور فاتحہ پڑھی اور کلام پاک کی جن آیتوں کو پڑھا وہ سور فاتحہ اور زم سورت کے طور پر نہیں اللہ کی تعریف کے لیے جیسا کہ جماعت والے یا اجلاس کے بعد کوئی عالم دعا کرتا ہے تو سور فاتحہ اور کلام پاک کی ہم بھی آیتیں پڑھتا ہے اس اعتبار سے تھا کہا کہ تم اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے ٹال مٹول کر رہے ہو اور تعویل کر رہے ہو کہا کہ تعویل نہیں ہے اس لیے کہ جنازہ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس ایک ہی پڑھائے تھے یا جنازے ہزاروں آ رہے تھے بھئی ایک ہی آدمی مرا اس زمانے میں ہزاروں آدمی مرے ہزاروں نماز جنازہ ہوئے نبی کے زمانے میں جنازے آئے مکے میں آئے مدینے میں آئے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو ان کا یہ سوال کرنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ سوال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ فاتحہ پڑھنے کا رواج نہیں تھا کرسی میں بیٹھ کر مائک سامنے رکھ کر بیان دینا ایک عام طریقہ اسے کوئی سوال نہیں کرتا نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد نہ بیان سے پہلے نہ نہ بیان کے بعد یہ چھوڑ کر میں اوپر فرسٹ فلور پر مائک کو لے جاؤں اور قبلہ رخ ہو کر میں بیان دوں پورے آدمی کھڑے ہو جائیں گے اس لیے کہ ایک عجوبہ تھا سوال عجوبے کے تعلق سے کیا جاتا ہے امام بخاری نے جو روایت لائی وہ یہ نہیں لائی کہ سور فاتحہ کے اندر یہ نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھنا چاہیے ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت طلحہ نے سوال کیا یہ سوال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ واقعہ عام نہیں تھا سوال عام واقعے کے بارے عجوبے کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تو آپ نے کہا یہ سنت ہے برق ہے مطلب یہ کہ دعا کے اندر اللہ کی تعریف کرنا اب دیکھیے اتحیات کے بعد دعائیں ماسورا پڑی جاتی ہے اللہ امی ظلم تو نفسی ظلم کثیرہ اور بتر کی آخری رکعت میں رکعت توڑ کر دعائیں کنوت پڑا جاتا ہے اب اگر کسی کو دعائیں کنوت نہ ہو ربنا آتینا بھائی دعائیں قنوت میں ربنا آتینا میں یہ کیا سوتےلے بھائی یہ سگے بھائی بہن نہیں دعائیں قنوت میں بھی اللہ کے سامنے آجزی کی جاتی ہے اور ربنا آتینا میں بھی آجزی کی جاتی ہے لہذا ربنا آتینا سے بھی کام چلے گا اور دعائیں قنوت سے بھی کام چلے گا دعائیں قنوت اس لیے پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا تعامل تھا سنا اس لیے پڑھتے ہیں صحابہ کرام کا تعامل تھا اور اگر کوئی سنا کے بجائے اللہ انی ظلم تو نفسی دعائیں وہ چھوڑ کر درود چھوڑ پڑھنے کے بعد آپ کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا اغفر لنا ولی الذین کوئی نہیں کہے گا آپ کی نماز جائے گی دعائیں ماسورا کا حق اس آیت سے بھی پورا ہو جائے گا جیسے دعائے خنوت ربنا اتنا سے پورا ہو رہا ہے دعائے رب اللہ لا الہ الا سبحان کا سے یا کوئی اور آئے دعا سے ہو رہا ہے ایسے ہی نماز جنازہ میں پہلی تکبیر میں یا تو سنا پڑھیے یا سور فاتحہ پڑھ کر اللہ کی تعریف کیجیے اب ان کم وقتوں کے بعد سمجھ میں نہیں آئی پوری دنیا ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف کہنے لگے کہ نہیں بھائی لا لاسلا تعلّہ بھی کہ نماز بغیر سور فاتحہ کی نہیں ہوتی اور پھر امام بخاری کی روایت لاتے ہیں تو شریعت کے مزاج کو سمجھنا گہرائی میں جانا کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں میں نے پہلے جب آپ کو کہا امام بخاری نے یہ باپ باندھا ہے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا باپ اور پھر یہ روایت لائے تو آپ کے سمجھ میں نہیں آیا لیکن جب تشریح کی گئی بات سمجھ میں آ گئی اب وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ایسی چیزیں لا کر امت کے اندر اختلاف اور انتشار پہلی بات فروئی اختلافات اور جزوی اختلافات رحمت ہے امت کے لیے اگر ان کو جھگڑا بنا لیا جائے گا اللہ کی رحمت اٹھ جائے گی دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شب قدر کو دینا چاہا کہ بھئی فلاں رات کے اندر شب قدر ہے لیکن دو آدمی جھگڑ رہے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات کے تعین کو اٹھا لیا مرو جھگڑے کی نحوست سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں یہ کوئی بھی کرے اس کو برا نہیں ماننا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق آہستہ پڑھ رہے تھے حضرت عمر نے برا نہیں مانا حضرت عمر زور سے پڑھ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے برا نہیں مانا صحابہ کرام کا ایک طبقہ اثر پڑھ لیا نہ پڑھنے والوں نے برا نہیں مانا اور کچھ لوگوں نے وہاں جا کر پڑھا ان لوگوں نے برا نہیں مانا تو جو عمل نبی سے ثابت ہے صحابہ نے کیا اور صحابہ نے نہیں کیا دونوں طریقے برحق ہیں لیکن کرنے والے برے نہیں ان کرنے والوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والا انگریز کا بچہ ہے انگریز کی اولاد ہے پہلے شریعت کو سمجھو پہلے قرآن کو سمجھو پہلے نبی کے مزاج کو سمجھو پہلے صحابہ کرام کے مزاج کو سمجھو آگے ایک ڈھیلا لینے کا طریقہ معلوم نہیں ایک غسل کا طریقہ معلوم نہیں ایک وضو کا طریقہ معلوم نہیں رفع دین کی باتیں لے کر آمین کی باتیں لے کر ان اختلافات کے اندر نہ جاؤ شریعت اللہ نے جیسے نازل کی آخا پر آخا نے ایسے صحابہ تک پہنچایا اور صحابہ نے کوئی اس کے اندر کمی بیشی نہیں کی تمام صحابہ جنتی اور تمام صحابہ کا عمل برحق لیکن اس میں اختلاف پیدا کرنے والا منافق ہے جھگڑا پیدا کرنے والا جھگڑالو ہے ایسے لوگوں کے جھگڑوں کے اندر نہ آؤ پہلے پہچانو توحید کیا ہے نبوت کیا ہے رسالت کیا ہے آج یہ امت کیوں پھٹ رہی ہے آج یہ امت کیوں تباہ ہو رہی ہے اس امت کے سر سے جو سرداری کی پگڑی تھی اس کو کیوں نکالا گیا ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرو یہ چھوٹے چھوٹے مسلوں کے اندر مبتلا ہو کر اختلافات کے اندر مبتلا ہونے سے اللہ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ولا تنا جاؤ فتف تم اختلاف نہ کرو فتف چلو وطز ہوا ری حکم اگر تم اختلافات کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم کمزور بن جاؤ گے آج ہم کمزور اس لیے ہیں مسلمان مسلمان کے مقابلے میں طاقتور ہے اور غیروں کے مقابلے میں نرم ہے جبکہ معاملہ یہ ہے محمد الرسول اللہ والذین علی الکفار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ماننے والے کافروں کے مقابلے میں سخت ہے رحماؤ بینہم آپس کے معاملے میں نرم ہیں ہمارا معاملہ یہ آپس کے معاملے میں ہم سخت ہیں اور غیروں کو جی حضوری کرتے پھرتے ہیں چاپلوسی کرتے ہیں شریعت متحرہ نے ایسے ایسے فارمولے دیے ہیں حدیث پاک میں آقا نے فرمایا وہ ضرورت و سینا میں ہی الجہاد کہ اسلام کی کوہان جہاد ہے اور اس میں مرنے والا شہید ہے اور اس کا اونچا مقام ہے جو لوگ فلسطین جا رہے ہیں عراق جا رہے ہیں کشمیر جا رہے ہیں عالم اسلام کی فکریں رکھے ہوئے ہیں یقیناً وہ مجاہد ہیں غازی ہیں اور شہید ہیں اور جن لوگوں کے لیے عذر ہے کیا ایسے حالات اپنا نہیں سکتے جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج کو جا رہا ہے جس کے پاس دولت ہے وہ عمرہ کر رہا ہے تو ہم اللہ کو کہیں گے اے اللہ تو ہمیں غریب بنا کر کابی کی زیارت سے محروم کر رہا ہے نبی کے روزے کی جالی کی ریادت سے محروم کر تیرا یہی انصاف اللہ کہے گا ہم نے اسے دولت دی وہ حج کو گیا عمرے کو گیا اور تجھے غریب بنایا دو رکعت اشراق پڑھ لے حج مبرور کا ثواب دے دیں گے تیرے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں گے حج کا ثواب دے دیں گے قرآن کو دیکھ لے مجھے دیکھنے کے برابر ہے اللہ نے سب کو برابر رکھا لیکن جو فلسطین نہیں جا سکتا افغانستان نہیں جا سکتا عراق نہیں جا سکتا قیامت کے دن وہ بدر کے شہداء کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے وہ فلسطین کے شہداء کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے وہ طالبان کے شہداء کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے وہ کشمیر کے شہداء کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے مجبوری ہے حالات ہیں اور جسے حالات ہے ایک آدمی دولت تو رکھا ہے لیکن حج اور عمرے کو نہیں جاتا اور کہتا ہے میں اشراق پڑھ کر حج کا ثواب پالوں گا جیسے یہ گنا ہے ایسے یہ بھی گنا کہ اگر کوئی جا سکتا ہے تو جائے لیکن اگر نہیں جا سکتا شریعت نے اسے بھی شہادت کے ثواب سے محروم نہیں رکھا آپ دو منٹ کے اندر ہر نماز کے بعد چند چیزیں کر کر آپ قیامت کے دن شہدائے بدر کے ساتھ اٹھ سکتے ہیں وہ کیا دو تین منٹ کا عمل ہے ان تفصیلات کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان جو ہے جزوی اختلافات کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ان اختلافات کو اللہ ہمیں زحمت نہ بنائے امت کے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرمائے اللہ جذب جہاد کو پیدا فرمائے اللہ جذبہ شہادت کو پیدا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو سر بلندی نصیب فرمائے آمین واقدان الحمد للہ رب العالمین